ثابت نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس یا بازار میں سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوں تو وہ انہیں ان کے پیکانوں یعنی نوکدار حصوں سے پکڑے پھر تمبی ہے ان کے نکیلے حصے کی طرف سے پکڑے پھر یعنی تمبی ہے ان کے نکیلے حصے کی طرف سے پکڑے پھر تاکید ہے ان کے نوکیلے حصوں کی طرف سے پکڑے کہا تو حضرت ابو موسا نے کہا اللہ کی قسم ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے مرنے سے پہلے اپنی اسی زندگی میں ان تیروں کو ایک دوسرے کے چہروں کی طرف سیدھا کر لیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو چونسٹھ